welcome to visual programming last lecture میں ہم نے W P F commands discuss کیں جیسے کٹ کاپی پیسٹ کی ایگزامپل لے کے اور ڈبلیو پی ایف کمانڈس کے تھرو ہم نے یہ اچیو کیا کہ ملٹیپل یو آئی ایلیمنٹس ایک ہی ایکشن لے رہے ہیں اور آپ اسے ایک ہی جگہ ڈیفائن کر رہے ہیں کمانڈس ایونٹس کا ایک loosely coupled more abstract version تھا ہم نے اس کے تھرو جو بلٹ ان کمانڈس ہیں اس کی ایک پوری لسٹ دیکھی اور یہ دیکھا کہ بلٹ ان کمانڈس کے تھرو ہمارے بہت سارے بہت ساری اسپیسیفکیشنس ہم زیمل میں کر سکتے ہیں اور ہمارے انٹرفیسز مور سمپل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ہم آپ ڈسکشن شروع کریں گے اپلیکیشنس کو اسٹرکچر کرنے کی تو اپلیکیشن کو اسٹرکچر کرنے سب سے پہلا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن کس طرح سے بنانی ہے لائک like, کوئی نارمل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانی ہے بالکل جو ایک جس طرح ورڈ آپ کا انسٹال ہو کے چلتا ہے آپ نے اس کے بجائے کوئی پارشل ٹرسٹ ویب اپلیکیشن بنانی ہے ویب اپلیکیشنس آپ کی ویب کے تھرو یعنی ویب پہ آپ کسی جگہ رکھتے ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں اور وہ یوزر سے اسپیشل پرمیشن نہیں مانگتی کیونکہ وہ پارشل ٹرسٹ ہوتی ہیں وہ مارک کر دیتی ہیں کہ ہم نے صرف ایک لمیٹیڈ سیٹ آف فنکشنلٹی میں کام کرنا ہے تو اتنی فنکشنالٹی میں وہ باکس ہو کے کام کرتی ہیں یا آپ ایک ٹوٹلی لوز زیمل بھی بنا سکتے ہیں دیٹس آلسو این آپشن اگر آپ کو کوئی ایکشن نہیں لینا بیک اینڈ پہ تو یہ ساری آپشنز ہیں آپ کی پہلی کہ آپ کس طرح کی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ایک اگر آپ لیٹ سے ایک نارمل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک موسٹ کامن چیز ہے آپ ویژول اسٹوڈیو میں ایک new W P F project کرتے ہیں آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاٹ زیمل ملتی ہے اور ایک مین ونڈو ڈاٹ زیمل ابھی تک جو بھی ہم نے کام کیا جو بھی چینجز کی وہ مین ونڈو کے ساتھ کی ہم نے اپلیکیشن ڈاٹ جیمل کو ابھی تک بالکل نہیں دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے مین ونڈو ایک ونڈو ہے جو اسکرین پہ اپیئر ہوتی ہے ایک ڈبلو پی ایف ونڈو ہے اور ہر ڈبلو پی ایف ونڈو کے کورسپونڈنگ ایکچولی ایک ون تھرٹی ٹو ونڈو ہے لاسٹ لیکچر کے اینڈ میں ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ ہمارا جو ونڈوز او ایس ہے وہ ونڈوز کی ٹرمس میں بات کرتے ہیں کہ کس ونڈو کی کیا کوآڈینیٹس ہیں اور اس کوآڈینیٹ کے ساتھ اس کا ایک کلائنٹ ایریا ہوتا ہے ایک اس کا نان کلائنٹ ایریا ہوتا ہے non client area basically means جو اس کا بارڈر ہے جو اس کا شیڈو ہے جو اس کے ٹاسک بار ہے جو اس کے پلس مائنس بٹن ہیں ٹاپ پہ یہ سارا اس کا نان کلائنٹ ایریا ہے تو یہ اسی طرح جیسے ساری ون تھرٹی ٹو ونڈوز میں ہوتا ہے اسی طرح ڈبلو پی ایف ونڈوز کا ہے اور یہ ساری یہ ونڈو ایک مین ونڈو جو آپ نے کلاس بنائی ہے جو ڈبلو پی ایف میں ونڈو کلاس سے ڈیرائیوڈ ہوتی ہے وہ ایک ون تھرٹی ٹو ونڈو کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس کا ایک میسیج لوپ ہوتا ہے جس کو جس کو میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں میسیج لوپ کی ہم نے بات کی تھی کہ ایک میسیج لوپ ہوتا ہے جو میسیجز ونڈوز کو ڈسپیچ کرتا ہے تو اگر ہم نے ایک ونڈو بنانی ہے تو بیسیکلی ہمیں ایک مین ونڈو یعنی W P F window class سے ڈرائیوڈ ایک آبجیکٹ چاہیے اور اس کو ہم نے اگر اسکرین پہ شو کرنا ہے تو ہم اس کا شو میتھڈ کال کرتے ہیں ہم ونڈو سے ڈیرائیوڈ کسی بھی کلاس کو اگر انسٹینسیٹ کر کے نیو کر کے اس کا شو کال کریں تو ہماری اسکرین پہ ایک اور top level main window appear ہو جائے گی اس میں کچھ انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں مثلاً اس میں ایک آئکن پراپرٹی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ونڈو ہے اس کے ٹاپ لیفٹ پہ کیا آئکن آ رہا ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کا ونڈو اسٹائل ہوتا ہے شو ان ٹاسک بار پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس نے ٹاسک بار میں شو ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کی اس کے علاوہ اس میں لیفٹ اور ٹاپ کی پراپرٹیز ہیں کہ وہ اسکرین پہ کہاں اپیئر ہو یا آپ ونڈو اسٹارٹ اپ لوکیشن کی پراپرٹی کو اگر لیفٹ سے سینٹر اسکرین کر دیں تو وہ خود ہی کیلکولیٹ کر لے گا کہ وہ سینٹر میں اپیئر ہو سینٹر اونر کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ ایک ونڈو بناتے ہیں اور آپ نے ایک آلریڈی ونڈو بنائی ہوئی ہے جو ایک اور ونڈو بنا رہی ہے تو وہ پچھلی ونڈو کے سینٹر میں الائنڈ ہوگی تو یہ جو ابھی میں نے لاسٹ بات کی ہے سینٹر اونر پچھلی بنائی ہوئی ونڈو کے سینٹر میں ہے تو یہ اونر شپ کیا ہے بیسیکلی اگر ایک اپلیکیشن ونڈوز بناتی ہے تو اس میں پیرنٹ ونڈو اور چائلڈ ونڈوز کا کنسیپٹ ہے کہ ایک ونڈو ہے جس کے بعد اس کے ہی فردر چائلڈ ونڈوز ہو سکتی ہیں چائلڈ ونڈوز اور پیرنٹ ونڈوز میں جو کی ڈفرینس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر چائلڈ ونڈو کو آپ کلوز کریں گے تو پیرنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ پیرنٹ کو کلوز کریں گے تو بائی ڈیفالٹ ساری چائلڈ ونڈوز کلوز ہو جائیں گی اور یہ ایک آپ کے پاس اونر پراپرٹی ہوتی ہے ہر ونڈو میں جس میں اس کا پیرنٹ پڑا ہوتا ہے ایک اونڈ ونڈوز کی پراپرٹی ہوتی ہے جس میں ایک لسٹ آف چائلڈ ونڈوز ہوگی تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ایک ساری ونڈوز ہیں کوئی بھی ونڈو ہم نے نئی کریٹ کرنی ہے اسے انسٹینشیٹ کر کے ہم اس کا شو کال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایکٹیویٹیڈ اور ڈی ایکٹیویٹیڈ کے ایونٹس ہیں ایکٹیویٹیڈ اور ڈی ایکٹیویٹیڈ کے ایونٹس کیا ہوتے ہیں لیٹ سے آپ آل ٹیب سے اپلیکیشن سوئچ کر کے کسی اور اپلیکیشن پہ جاتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو ڈی ایکٹیویٹیڈ اس ونڈو کو ڈی ایکٹیویٹیڈ کا میسج آئے گا یا اسے آپ منیمائز کرتے ہیں تو یہ سب سارے ڈی ایکٹیویٹیڈ ایونٹس ہیں اگر آپ اسے میکسیمائز کر کے ٹاپ پہ لاتے ہیں یا آپ اسے یعنی آپ کے ٹول بار میں منیمائز ہوئی تھی وہاں سے سلیکٹ کریں یا آپ آل ٹیب سے اس پہ سوئچ کریں یا ماؤس سے اس کے اوپر کلک کریں آلریڈی ونڈو کسی اور فوکس کسی اور ونڈو پہ ہو یہ سارے ایونٹ ہیں جس سے ایکٹیویٹیڈ کا ایونٹ آئے گا اگر آپ ون تھرٹی ٹو کی ٹرمس میں بات کریں تو ایسی ہے جیسے set foreground window call ہوا ہو کہ اب آپ کی ونڈو ایکٹیویٹ ہو گئی آپ کی ونڈو ٹاپ پہ ہے اب کی بورڈ فوکس آپ کی ونڈو میں اگر کچھ ٹائپ ہوگا تو اس ونڈو میں کسی نہ کسی جگہ فوکس ہوگا اگر آپ اس کا شو ایکٹیویٹیڈ فالس کر دیں تو یہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو انیشیلی یعنی انیشیلی شو نہیں ہوگی یہ جو ہماری ڈسکشن ہے اپلیکیشن کی اسٹرکچر کرنے کی اس میں ہم ایک ایگزامپل لیں گے جو آپ کی بک میں ڈیٹیل میں ڈسکرائب ہے اس کے ساتھ اس کا سورس کوڈ بھی موجود ہے جو ایک فوٹو گیلری کی ہے جس میں فوٹوز کو براؤز کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ جو سارے اسٹرکچر کنسیپٹس ہیں وہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور لیٹر بھی مزید کنسیپٹ اس ایپلیکیشن ایک لارجر ایگزامپل ہے جس میں آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ سارے جو ابھی تک چیزیں اسٹڈی کی ہیں انہیں کمبائن کر کے ایک ایپلیکیشن میں کیسے یوز کرتے ہیں تو اس فوٹو اس اس ایپلیکیشن میں ہم کچھ اپلیکیشن لیول کچھ ونڈو لیول ایونٹس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو مین ونڈو ہے اس میں یہ جو ابھی ایونٹس ڈسکس کیے ہیں اس میں سے کچھ ایونٹس ہو کیے ہیں مثلاً ہم نے آن کلوزنگ ہو کیا ہے آن کلوزنگ کیا ہے آن کلوزنگ یہ ہے کہ آپ کی ونڈو کسی نے کلوز کرنے کی کوشش کی ہے maybe because pressing cross sign maybe because of someone logging off or shutting down the system کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور اس میں آپ نے کیا یہ کہ ایک میسج باکس شو کیا اور میسج باکس میں اگر یوزر نے کلک کیا کہ نو مطلب he wants to cancel it تو ہم نے اس ای ڈاٹ کینسل کو ٹرو کر دیا یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہوتی کہ آپ کی ونڈو کلوز ہونے پہ ایک میسج باکس اپیئر ہو انلیس کہ آپ کے یوزر ڈیٹا ہو جو آپ یوزر نے سیو نہ کیا ہو فار ایگزامپل ورڈ میں اگر آپ نے کچھ ڈاکیومنٹ ٹائپ کیا ہوا ہے اور آپ کلوز کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سیو نہیں کیا ہوا تو ورڈ آپ کو یوزلی ایک میسج باکس دے گا بٹ وہ میسج باکس کیسے دے گا وہ آن کلوزنگ کے ایونٹ سے دے گا تو یہ بیسیکلی کلوزنگ کا ایونٹ ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ کلوزنگ کا ایونٹ اگر جس جو آبجیکٹ ایونٹ ریز کر رہے ہیں اس کیس میں ونڈو ریز کر رہی ہے اگر اسی آبجیکٹ کے اندر ہی ہینڈل کرنا ہے تو بائی کنوینشن ایک آن کلوزنگ کا پروٹیکٹیڈ اوور رائٹ یعنی پروٹیکٹیڈ ممبر بھی ہوگا جسے آپ اوور رائٹ کر سکتے ہیں اور وہ ممبر بھی کال ہو رہا ہوگا تو بجائے اس کے کہ کلوزنگ کو ہم ایکسپلسٹلی ہک کریں ہم صرف آن کلوزنگ کو اوور لوڈ بھی کر سکتے ہیں آل دو یہ اس کیس میں ہمیں بیس ڈاٹ آن کلوزنگ کال کرنا ہوگا تو ہم نے بیس ڈاٹ آن کلوزنگ اس لیے کال کیا ہے آن کلوزڈ اور آن انیشلائزڈ میں ہم ایونچولی جا کے ایک لسٹ آف فیوریٹ سیو اور ریسٹور کریں گے جس کا کوڈ اس وقت ہم نے شو نہیں کیا اور ایگزٹ مینیو کے کلک پہ ہم نے دس ڈاٹ کلوز کر دیا ہے دس ڈاٹ کلوز کیا کرے گا اس ونڈو کو کلوز کر دے گا یعنی جس ٹائم پہ ایگزٹ مینیو چوز ہوا ہم نے یہ کہا کہ یہ ونڈو کلوز ہو جائے تو جس طرح شو سے ونڈو اپیئر ہوتی ہے کلوز سے ونڈو ڈس اپیئر ہو جائے گی یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل دیکھی بیسیکلی ہم نے کچھ سیمپل ایونٹس ہوک کیے ہیں ونڈو لیول پہ لیٹر ہم اپلیکیشن لیول پہ بھی کچھ ہوک کریں گے ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ایک نئے ڈبلیو وی ایف پروجیکٹ میں ایک ایپلیکیشن ڈاٹ زیمل ہے اور ایک main window dot XAML application dot XAML کو ابھی ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتی ہے مین ونڈو ڈاٹ زیمل ایک ونڈو ڈیفائن کرتی ہے ہم نے اس کے ایونٹس اور پراپرٹیز کی بات کی آئکن ٹائٹل پوزیشن اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپل لی اس کے کچھ ایونٹس وہ ہوتے ہوئے دیکھ کچھ ایونٹس جنہیں ہم نے اوور رائڈ کیا ہوا ہے اس کیس میں ہم نے ان ایونٹس کو ایکسپلسٹلی زیمل میں اوور رائڈ کرنے کے بجائے simple override methods use کر لیے یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ جس آبجیکٹ نے ایونٹ ٹریس کرنا ہو اگر ہم نے اسی میں ہک کرنا ہو تو ہمیں بائی کنونشن یہ آن میتھڈس مل جاتے ہیں جنہیں ہم اوور رائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسٹل ایونٹ ہینڈلر کے تھرو بھی جا سکتے ہیں کہ ہم اس دس ڈاٹ لیٹ سے اس کیس میں this dot closing plus equal اور اپنے کسی میتھڈ کا نام دے دیں بائی کنوینشن آن کلوزنگ موجود ہے ہم نے اسے یوز کر لیا اب اگر ہم نے یہ مین ونڈو بنا دی ہے ابھی ہم اپلیکیشن ڈاٹ زیمل کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اپلیکیشن ڈاٹ زیمل ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہم خالی اس مین ونڈو ڈاٹ زیمل کو کیسے شو کر سکتے ہیں ایک آئیڈیا ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم مین کے اندر ایک مین میتھڈ لکھیں اور مین کے اندر new window is equal to new main window کریں اور ونڈو ڈاٹ شو کریں لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی ونڈو شو ہونی چاہیے لیکن اس میں دو ایشوز ہیں ایک ایشو یہ کہ یہ ونڈو شو ہونے کے بعد اپلیکیشن ٹرمینیٹ کر جائے گی کیوں کیونکہ ہم نے شو کا مقصد تھا اسکرین پہ اپیئر ہو گئی شو کے بعد کنٹرول واپس آیا اور اس کے بعد مین ختم ہو گیا مین ختم ہوتا ہے تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو یاد آنا چاہیے ہم نے ایک بات کی تھی میسج لوپ کی کسی نہ کسی کو اس پوائنٹ پہ میسج لوپ کنٹینیو کرنا ہے کہیں نہ کہیں یہ میسیج لوپ ایگزٹ کرے جو اپلیکیشن لیول پہ یعنی ون تھرٹی ٹو میسیجز لے اور انہیں پراپریٹ ونڈو کو دیتا رہے ڈسپیچ کرتا رہے یہ کام کسی کو کرنا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کافی سارا کوڈ لکھنا چاہیں کہ ہم یہاں پہ خود ون تھرٹی ٹو کا لوپ لکھیں اور ڈبلو پی ایف ونڈوز کو میسیجز دیتے رہیں پھر بھی ڈبلو پی ایف چل سکتی ہے but of course W P F نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے اپلیکیشن کلاس دی ہے اپلیکیشن کلاس کا پرپز ہے کہ اس کے اندر یہ میسج لوپ ایگزٹ کرتا ہے جو ونڈوز کو میسیجز پاس کر سکتا ہے ڈفرینٹ ونڈوز کو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ کہ ہم نے ایکسپلسٹلی ایٹریبیوٹ سے مارک نہیں کیا کہ یہ سنگل تھریڈی ڈپارٹمنٹ میں چلے اور سنگل تھریڈی ڈپارٹمنٹ کا مطلب کیا ہے بیسیکلی آپ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈبلو پی ایف کی بہت ساری کلاسز بہت سارے آبجیکٹس ایسے ہیں جو آپ ایکچولی موسٹلی ایسے ہیں جو آپ دو تھریڈس میں شیئر نہیں کر سکتے تو آپ کو اسے ایکسپلسٹلی بتانا ہوتا ہے کہ یہ اب یہ جو ایس ٹی اے تھریڈ یا یہ اپارٹمنٹ ماڈلس ہیں یہ اسپیشلی کام کی چیزیں ہیں لیکن بہت سارے کمپوننٹس کام سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اگر ہم کام کا ایس ٹی اے ماڈل نہ یوز کریں تو یہ کافی پرابیبل ہے کہ آپ کا جو ڈبلیو پی ایف کا آبجیکٹ جو کسی اور تھریڈ میں یوز نہیں ہونا چاہیے وہ کسی اور میں یوز ہونے کی کوشش کرے اور اس پوائنٹ پہ کوئی پرابلم آئے آف کورس اس میں شیئرنگ کی ڈیٹا انکنسسٹنسی کی جو very hard to trace problems ہوتی ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کام کو کہنا پڑتا ہے کہ ایس ٹی اے ماڈل میں چلے سنگل تھریڈ ڈپارٹمنٹ میں کہ سب چیزیں ایک ہی تھریڈ میں ہونی ہیں تو اگر یہ دو چینجز کریں تو ہمارا مین میں کیا چینجز آئیں گی ہمارے مین میں اب ٹاپ پہ ایس ٹی اے تھریڈ ہم نے لکھ دیا اور اس کے بعد مین کے اندر application app is equal to new application کیا پھر ہم نے اپنی مین ونڈو بنا کے شو کر دی اور پھر ایپ ڈاٹ رن اور اسے مین ونڈو کا نام دے دیا تو ایپ ڈاٹ رن کے اندر یہ میسج لوپ ہوگا اور یہ میسج لوپ کو پتہ ہے کہ ساری مین ونڈو کون سی ہے میسیجز کدھر پاس کرنے اس آرگومنٹ کی وجہ سے ایپ ڈاٹ رن کے اندر ونڈو پاس کرنے کے بجائے ایک اور اس کی پراپرٹی ہے startup U R I اس کے تھرو بھی ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ ونڈو کون سی ہے اگر ہم وہ پراپرٹی یوز کریں تو ہم اسے کس طرح سے لکھیں گے same S T A thread application app is equal to new application اور پھر app dot start up U R I is equal to new U R I U R I U R I ہم نے ریلیٹیو یو آر آئی دے دیا مین ونڈو ڈاٹ زیمل کا اور اس کے بعد ہم نے ایپ ڈاٹ رن کر دیا اب کیا ہوا اب ہم نے اسے صرف بتا دیا جس طرح ہم نے پہلے ونڈوز بھی کریٹ کر کے دیکھی تھی کہ خالی زیمل اسے ہم نے بتا دی یہ مین ونڈو ڈاٹ زیمل ہے اور اس نے خود ہی لک اپ کر لیا اس کے لیے کیا کلاس نیو کرنی ہے اور اسے پتہ ہے اس کلاس کو شو کرنا ہے اور اسے پتہ ہے یہ کون سی کلاس ہے اس لیے ڈاٹ رن میں دوبارہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تو نیو نیو اپلیکیشن کی start up U R I set کی اور رن کال کیا اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ایک نارمل کلاس ہے ہم نے اسے نیو کیا ہے without any arguments which means اس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہونے کا مطلب یہ زیمل سے انسینشیٹ ہو سکتی ہے اور start up U R I ایک پراپرٹی ہے اس کا مطلب ہے یہ پراپرٹی زیمل سے سیٹ ہو سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ایک یہ جو start up U R I set کرنے والا کام ہے یہ میں ایٹ لیسٹ زیمل میں کر سکتا ہوں کیسے کروں گا میں ایک اپلیکیشن کا ٹیگ بنایا اس ٹیگ کے اندر کوئی سب ایلیمنٹس نہیں ہیں اس کی ایک ہم نے کلاس کا نام دے دیا فوٹو گیلری ڈاٹ ایپ اور اس کے بعد نیم اسپیسیز دیں اور start up U R I میں ہم نے مین ونڈو ڈاٹ زیمل دے دیا دیٹس اٹ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کچھ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں اس کی اگر ڈیفالٹ کوڈ بیہائنڈ فائل دیکھیں تو کوڈ بیہائنڈ فائل میں بیسیکلی انیشلائز کمپوننٹ کال ہوا ہوا ہے اور کچھ بھی کال نہیں ہوا ہوا اگر ہم نے اس میں کوئی اور ایونٹس نہ ہو کرنے ہو کچھ اور نہ ایڈ کرنا ہو تو ایکچولی ہمیں اس کوڈ بیہائنڈ فائل کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی جو زیمل میں یہ ایکس کالن کلاس کر کے فوٹو گیلری ڈاٹ ایپ لکھا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور اس کوڈ بیہائنڈ فائل کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اگر ہم ایک ڈیفالٹ پروجیکٹ جنریٹ کرتے ہیں تو یہ پہلے سے بنی ہوئی ہوگی کیوں بنی ہوئی ہوگی تاکہ اگر ہم نے کوئی ایونٹ سوک کرنے ہو اپلیکیشن لیول پہ تو وہ ہم کر سکیں تو اگر یہ ہم کریں یہ ماڈل لیں کہ ایک اپلیکیشن کا آبجیکٹ کریٹ کریں یوزنگ زیمل اس میں start up U R I set ہو کہ پہلی مین ونڈو کون سی ہے ڈیکلیریٹیولی اس کی کوڈ بہائنڈ فائل ہے جس میں اگر کوئی ایونٹس کبھی ہوک کرنے پڑیں تو کر لیں ادروائز وہ ٹوٹلی آپشنل ہے اسے نکال بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ ایڈ نہیں کر رہے لیکن اگر یہ سینیریو ہے تو اور جب ہم ایک ایک نئی نئی W P F application create کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اپلیکیشن ڈاٹ زیمل اسی طرح سے ایک XAML file code behind file main window dot XAML main window dot XAML dot C S یہ چار فائلیں بنتی ہیں اور کچھ ریسورسز وغیرہ کی فائلس تو پھر ایکچولی مین کہاں ہے یعنی ابھی تک تو ہم مین لکھ رہے تھے مین میں ہم اپلیکیشن نیو کر کے application dot start up U R I کر رہے تھے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے message loop app dot run کے اندر ہے لیکن اگر ہم ایک نئی اپلیکیشن بناتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کے اندر اور اس میں یہ اپلیکیشن ڈاٹ زیمل بن رہی ہے اس طریقے سے جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے تو پھر مین کہاں ہے بیسیکلی مین جنریٹ ہوتا ہے ڈائنیمیکلی کیسے جنریٹ ہوتا ہے اگر آپ ویژل اسٹوڈیو کے اندر یہ جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے بلڈ ایکشنس دیکھیں تو جو بلڈ ایکشن ہے جو ہماری ایپ ڈاٹ زیمل کا وہ اپلیکیشن ڈیفینیشن مارک ہوا ہوا ہے نارملی وہ مارک ہوا ہوگا پیج یا ونڈو جبکہ اگر وہ اپلیکیشن ڈیفینیشن مارک ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ ایک مین بنے گا اور وہ مین میں کیا ہوگا اس مین میں system dot S T A thread attribute جو کہ basically just means S T A thread اور اس کے بعد یہ ایک app is equal to new photo gallery dot app یعنی ہماری ایپ کی custom class dot initialize component call ہوا جس سے وہ ایکچولی اس کا start up U R I set ہو گیا اور ایپ ڈاٹ رن تو یہ چیز ڈائنامیکلی کریٹ ہوئی بیکاز اس ایپ ڈاٹ زیمل کا جو بلڈ ایکشن ہے وہ اپلیکیشن ڈیفینیشن ہے اس کے اگینسٹ یہ جو کوڈ ہے یہ ایک app dot G dot C S file میں بھی گیا جس کو آپ ایکچولی دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ شو آل فائلس یعنی ہڈن فائلس بھی شو کریں سولوشن ایکسپلورر میں تو آپ ایکچولی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل ایگزٹ کرتی ہے اور اس کے اندر یہ کوڈ جنریٹ ہو رہا ہے یہ ڈاٹ جی اس لیے کہ جنریٹڈ فائل ہے اور اسے ہڈن اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہر بار آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گی آپ اس ناٹ انٹینڈیڈ کہ آپ اس میں کوڈ خود سے لکھیں یا ایڈ کریں لیکن اگر اب آپ ایک لیول پیچھے آ کے دیکھیں آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی اس کا مین آٹو جنریٹ ہوگا اور ایپلیکیشن کا رن آٹومیٹیکلی کال کرے گا رن کے اندر message loop W P F نے لکھ کے دیا ہوا ہے وہ لوپ آپ کی ونڈو کو اکارڈنگلی میسیجز دے گا مین ونڈو کون سی ہے یہ آپ نے ایپ ڈاٹ زیمل میں ڈکلیئر کرنا ہے اور ایپ ڈاٹ زیمل کی کی چیز یہی ہے کہ آپ نے اس زیمل ونڈو کا نام بتانا ہے کہ آپ کی مین ونڈو کون سی ہے اور باقی کام آپ کا مین ونڈو میں ہوگا تو اب آپ کے لیے یہ جو ساری فائلز کریٹ ہوئی ہیں ایک نئے پروجیکٹ میں یا مین کہاں ہے یہ اب آپ کے لیے کوئی ریڈل نہیں ہوگی بٹ ناؤ یو نو کے مین کہاں ہے آپ اسے انہائٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ناؤ یو نو کے مین کے بعد ونڈو کہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ ناؤ یو نو کہ میسج لوپ کہاں ہے اپلیکیشن ٹرمینیٹ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک میسج لوپ ہے اینڈ ناؤ یو نو کہ جو ایونچولی آپ کے کوڈ میں کنٹرول آتا ہے وہ کہاں سے فلو ہو کے آتا ہے جو آپ کے پاس اس میں ایک کمانڈ لائن آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ مین میں آتے ہیں اب اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مین نہ لکھیں یا آپ کا مین آٹو جنریٹ ہو رہا ہے اور لیٹ سے آپ اپلیکیشن میں for some reason command line argument use کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو طریقہ ہے آپ مین خود لکھ لیں آپ یہ جو اس کی بلڈ ایکشن ہے یہ اپلیکیشن ڈیفینیشن سے ختم کر کے پیج کریں اسی طرح کا مین خود لکھیں جیسا بھی ہم نے کہا کہ آٹو جنریٹ ہوتا ہے اور اس میں کمانڈ لائن آرگومنٹس لیں اور جیسے مرضی یوز کریں ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ system dot environment dot get command line arguments یہ یوز کر کے کسی وقت بھی کمانڈ لائن آرگومنٹس لے لیتے ہیں یہ اسی لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ چونکہ آپ مین نہیں لکھ رہے یعنی بائی کنونشن آپ most W P F application میں مین نہیں لکھیں گے تو آپ کے پاس کمانڈ لائنس کی کوئی اور ایکسیس ہو اس کے لیے آپ اس system dot command line dot get command line arguments use کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ونڈو کے ساتھ start up exit activated deactivated یعنی جس طرح آپ کے پاس ایکٹیویٹیڈ اور ڈی ایکٹیویٹیڈ مین ونڈو کے ساتھ تھے اسی طرح آپ کے پاس اپلیکیشن لیول پہ start up exit activated activated D for any window in the application اور سیشن اینڈنگ جو کہ ایک ایکچولی کینسلیبل ایونٹ ہے مثلاً لاگ آف یا شٹ ڈاؤن پہ بعض اپلیکیشن کہتی ہیں this application has cancel the shut down اور cancel log off may be because اس کے پاس یوزر ڈیٹا ہے جس کا یوزر نے ابھی تک ڈیسیجن نہیں لیا یا یوزر نے اس کو کچھ ریئیکٹ کرنا ہے تو پاسبلی ہم اسے کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک ریڈ اونلی ونڈوز کلیکشن ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ نئی ونڈو بنانے کے لیے ہم ونڈوز کلیکشن میں ایڈ کر دیں کلیکشن ریڈ آن لیے نئی ونڈو کیسے ایڈ ہوتی ہے ڈاٹ شو سے یعنی ہم ایک نئی ونڈو انسٹینشیٹ کرتے ہیں نیو سے اور پھر اس کا ڈاٹ شو کال کرتے ہیں اس کا ایک شٹ ڈاؤن موڈ ہے کہ اپلیکیشن کب بند ہونی ہے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ ونڈو کلوز ہو تو اپلیکیشن بند ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون پیرنٹ ونڈو کلوز ہو اپلیکیشن نہ بند ہو انلیس کے اپلیکیشن ایکسپلسٹلی کہے may be because of some menu اور کوئی ٹاسک بار میں سے چوز چیز چوز ہو تب کلوز ہو اس کا ایک موڈ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چائلڈ ونڈو کو ڈیزگنیٹ کر دیں یہ کلوز ہو تو پوری اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک پراپرٹیز ڈکشنری ہے جو کہ ایک بالکل ایک سمپل ڈکشنری ہے کہ for any object there is an object object to object dictionary ہے اور اس میں ہم سب سے جو اس کا یوزفل فیچر ہے کہ ڈفرینٹ ونڈوز کے درمیان چیزیں شیئر کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک ونڈو میں ہم نے کوئی کام کیا اور دوسری ونڈو کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایک کامن لوکیشن اس کے پاس یہ پراپرٹیز کی ڈکشنری ہے اس کی ہم لیٹر ایگزامپلس بھی دیکھیں گے کسی بھی ونڈو سے ہم اگر کرنٹ ونڈو لینا چاہتے ہیں ہم اپلیکیشن ڈاٹ کرنٹ لے سکتے ہیں یہ ہماری کرنٹ جو یوزر فوکس میں ونڈو ہے وہ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپلیکیشن میں اسٹرکچرنگ کے لیول پہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی اپلیکیشنس چاہتے ہیں جو صرف ان کا ایک انسٹنس ایگزسٹ کرے ایک انسٹنس سے کیا مراد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن اگر رن ہو رہی ہے تو دوبارہ رن نہ ہو یعنی at one time simultaneous multiple instance نہ ہو اس کی ایک کامن پریکٹس ہے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم میں ایک نیمڈ میوٹکس بنا لیتے ہیں میوٹکس کیا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا تھریڈنگ کی اگزامپلس لیں گے تو ہم اسے تھوڑا ٹچ کریں گے مے بی آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں سے ڈسکس کیا ہو ڈیٹیل میں لیکن فار ناؤ ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک نیمڈ میوٹکس ایک یونیک ایک یونیک نیم ہے جو آپریٹنگ سسٹم اٹامیکلی ایک ہی پارٹی کو بنانے دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ سیم نام کا میوٹکس بنا سکیں تو ایک نیمڈ میوٹکس کے تھرو ہم یہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر یہ میوٹکس بن جاتا ہے تو ہم پہلے پہلی بار رن کر رہے ہیں اور پھر ہم اپلیکیشن ٹرمینیٹ کرتے ہوئے اسے ڈیلیٹ کر دیں اور اگر وہ نہیں بن سکا تو ہم یہ زیوم کریں ہم آلریڈی چل رہے ہیں فار ایگزامپل ہم اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک بول میوٹکس از نیو ہم نے بنایا using mutex is equal to new mutex اور اسے ٹرو پاس کیا یونیک نیم اسے پاس کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے بول دیا کہ میوٹیکس از نیو یعنی آؤٹ میں آ جائے گا کہ یہ میوٹیکس بنا ہے یا نہیں بنا اگر یہ بن گیا ہے تو فرسٹ انسٹانس ہے ہم رن کر لیں اگر نہیں بنا تو ہم ایگزٹ کر جائیں اس سے ہم ایک سنگل انسٹانس ایپ بنا سکتے ہیں جو صرف ایک بار چلے تھوریٹیکلی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کلاس یوز کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی ڈسپیچر کلاس یوز کریں اور ڈسپیچر ڈاٹ رن کال کریں یعنی ایپ ڈاٹ رن کی جگہ ہم ڈسپیچر ڈاٹ رن کال کریں جس کے اندر ایکچولی ڈسپیچ لوپ ہے اور ایون ہم نے یہ بات کی ہم win thirty two message loop لکھ سکتے ہیں خود وہ ذرا زیادہ ایفرٹ ہے لیکن ڈسپیچر ڈاٹ رن کال کرنے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈسپیچر ڈاٹ رن ایک یو آئی تھریڈ بناتا ہے نارملی آپ کی ڈبلو پی ایف میں ایک یو آئی تھریڈ ہوگا ایک رینڈر تھریڈ ہوگا اور رینڈر تھریڈ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو آپ کو رینڈر تھریڈ کی تو کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یو آئی تھریڈ میں انشور کرنا ہے کہ آپ نے ڈبلو پی ایف کے جتنے بھی آبجیکٹس بنائے ہیں وہ سارے یو آئی تھریڈ میں یوز ہوں اگر آپ نے ایک ورکر تھریڈ بنایا ہے تو وہ جا کے یو آئی ایلیمنٹس کو یا کنٹرولس کو چینج نہ کرے ڈسپیچر ڈاٹ رن کو یوز کر کے آپ actually multiple U I threads بنا سکتے ہیں آل دو کہ آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ کسی ایک یو آئی تھریڈ پہ جو ڈبلیو پی ایف کے آبجیکٹس یا چیزیں یوز ہیں وہ دوسرے پہ نہ یوز ہوں لیکن آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ کی ملٹیپل مین ونڈوز ہیں لیٹ سے آپ کے پاس تھری ونڈوز ہیں اور آپ تینوں ونڈوز کو ڈسپیچر ڈاٹ رن سے سیپریٹ یو آئی تھریڈس دے دیتے ہیں سیپریٹ میسج لوپس دے دیتے ہیں آپ کو اسے سے ٹرمینیشن ٹرمینیشن اس کیس میں سیپریٹلی ہینڈل کرنی پڑے گی جو اپلیکیشن کلاس کو یوز کرنے کے کیس میں آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن other than that explicit control of termination کے علاوہ ہم یہ ملٹیپل یو آئی تھریڈس اگر بنا دیں تو پرابلی ہماری اپلیکیشن تھوڑی سی زیادہ رسپانسو بھی ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہوگا کہ کراس تھریڈ ہم ڈبلیو پی ایف کے آبجیکٹ شیئر نہیں کر سکتے ادر دین فریزیبل آبجیکٹس جنہیں ہم برشیز اور پینز اور اسٹروکس جنہیں آپ ایک بار فریز کر کے اور پھر وہ تھریڈ سیف ہو جاتے ہیں یو آئی تھریڈ پہ اگر آپ W P F object share نہیں کر سکتے تو آپ کو کبھی کبھی ایسا سینریو آتا ہے کہ آپ نے ایک ورکر تھریڈ میں کوئی کام کیا ہے اور لیٹ سے آپ نے پروگرس بار اپڈیٹ کرنی ہے اب کیا کریں ایسے کام کرنے کے لیے آپ یو آئی تھریڈ پہ چیزیں اسکیڈول کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یو آئی تھریڈ کیا کر رہے ہیں میسج لوپ وہ ون بائی ون میسیجز کو رسپونڈ کر رہا ہے تو ہم اسے ایک دم سے روک کے تھریڈ کو تو کہیں نہیں لے کے جا سکتے لیکن ہم میسیج لوپ میں ایک میسیج ڈال سکتے ہیں یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میسیج لوپ میں ایک یعنی میسیج کیو میں ایک میسیج ڈال دیں اور میسیج لوپ پھر جب باری آئے تو اس میسیج کو ہینڈل کر لیں اور چونکہ ایک کیو ہے اس میں میں بھی آلریڈی میسیجز ہوں تو ہمارے تھوڑا سا کنٹرول میں ہے کہ وہ میسیج کس پرائیورٹی کے ساتھ ڈالیں ایک ہمارے پاس لیول ہے جو ہائیسٹ لیول ہے سینڈ یا ناؤ کا اگر اس پرائیورٹی سے ڈالیں گے تو سارٹ آف ہم ٹاپ آف کیو پہ لگ گئے اگر جو بھی کرنٹلی یو آئی تھریٹ کر رہا ہے جب وہ اس میسج سے فارغ ہوگا اگر وہ کوئی میسج ہینڈل کر رہا ہے تو وہ ہمارا میسج ہینڈل کرے گا نیکسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ بالکل بریک ہو جائے اور پھر ہمارا کام شروع ہو جائے ایسے نہیں ہوگا ایونٹ ہینڈلنگ ایسی میسج لوپ کی وجہ سے چلتی ہے کہ وہ ایک کام کر رہے وہ کام فنش ہوگا اور پھر وہ فوراً ہمارا جو ہم میسج اس پہ انووک کریں گے وہ ریٹریو کرے گا اس سے لوور پرائرٹی بھی پرائیورٹی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کے اینڈ میں لگ جائے بیچ میں یعنی ایون اینڈ پہ لگنا لویسٹ پرائیورٹی نہیں ہے جو لوئسٹ پرائیورٹی پاسبل ہے سسٹم آئیڈل سسٹم آئیڈل کا مطلب یہ ہے کہ میری میسج کیوں خالی ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ہم اس کام کو کریں یعنی لیٹ سے یوزر ماؤس موو کر رہا ہے کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا ہے تو میری میسج کیوں میں چیزیں آئے جا رہی ہیں پھر یوزر ایک سیکنڈ کو رکا ہے تو میری میسج کیوں خالی ہو گئی اب میں ویٹ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ میں اگر کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم کو کہتے ہیں آئیڈل ٹائم کہ میرا میسج لوپ ویٹ کر رہا ہے کیوں خالی ہو گئی تو یہ آئیڈل ٹائم ہے اور سسٹم آئیڈل ٹائم یہ کہ سسٹم میں جو بھی اپلیکیشن چل رہی ہیں کسی کے پاس بھی اس وقت امیجیٹلی کرنے کو کچھ نہیں ہے تو میں اگر کوئی بیک گراؤنڈ پہ کوئی فینسی اینیمیشن کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی فینسی پروگرس بار میں چیز کرنا چاہ رہا ہوں میں اسے سسٹم آئیڈل دے سکتا ہوں تاکہ میرا ایکچوئل کام یا باقی اپلیکیشنس کا کام اس وجہ سے سلو نہ ہو جائے یہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہم یو آئی تھریڈ پہ پہ انوک کر سکتے ہیں using dispatcher dot invoke dispatcher dot invoke اور اسے ہم یا بگن انووک جو ایک ایسنکرونس طریقہ ہے اس میں کیو میں ڈالنے کا اور اسے ہم پریورٹی دیتے ہیں فرام سینڈ جو ہائیسٹ پرائرٹی ہے ٹو سسٹم آئیڈل جس کی ابھی بات کی جو لوئسٹ پرائرٹی ہے تو یہ تو ساری ڈسکشن تھی اپلیکیشن لیول کی کہ اپلیکیشن کیا ہے ڈسپیچر کیا ہے اپلیکیشن کے کیس میں ہمیں ایک dispatcher with one U I thread automatically ملتا ہے ایگزٹ کنٹرول ملتا ہے مین میتھڈ ایکچولی کہاں گیا کیسے جنریٹ ہوتا ہے میسج لوپ کہاں ہے یہ ساری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد اسٹرکچرنگ میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک اسپلیش اسکرین کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپلیکیشنس میں فرسٹ ایک کوئکلی اسپلیش اسکرین آتی ہے آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی application let's say four seconds میں یا ٹو سیکنڈس میں لوڈ ہونی ہے تو یوزر کو انسٹنٹلی کچھ اسکرین پہ آ جائے اور پھر دو سیکنڈس بعد آپ کی اپلیکیشن کا کمپلیٹ انٹرفیس اویلیبل ہوگا تو اگر آپ اس میں یہ چاہیں کہ آپ ایک فینسی سی اسپلیش اسکرین بنا لیں جس طرح کے لیٹ سے ورڈ کی ہوتی ہے ایکسل کی ہوتی ہے جس میں آپ بہت ساری آپشنس چوز کر رہے ہیں کچھ موو کر رہے ہیں وہ بنانی مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ وہ بنانے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ ڈبلیو پی ایف لوڈ ہو جائے which may be itself three four hundred milliseconds یعنی اس نے پورا ڈبلیو بی ایف کی لائبریریز لوڈ ہونی ہے لیکن اگر آپ ایک بلڈ ان فیچر یوز کریں جس میں آپ صرف ایک سمپل امیج دکھا سکتے ہیں تو آپ کا وہ image even W P F کے لوڈ ہونے سے پہلے اسکرین پہ شو ہو سکتا ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں یہ ڈبلیو پی ایف اگر آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایڈ نیو آئٹم اور اس میں سے اسپلیش اسکرین کریں وہ آپ کو ایک امیج کہے گا چوز کریں اور آپ کی اسپلیش اسکرین اپیئر ہوگی before even W P F is loaded یہ بیسیکلی ایک آئٹم ایڈ کرتا ہے with a build action of splash screen یعنی ایک امیج ایڈ کرتا ہے جس کے ساتھ یہ بلڈ ایکشن ایسوسیٹ کرتا ہے اور وہ پھر بلڈ ٹائم پہ کوڈ جنریٹ کرتا ہے جس سے یہ اسکرین پہ امیج اپیئر ہوتا ہے اور پھر ڈبلیو پی ایف لوڈ ہوتی ہے اور آپ کی مین ونڈو لوڈ ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ کی مین ونڈو کی لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے یہ امیج اسکرین سے ریموو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈائلاگس کی بات کریں گے اور ڈائلاگس کا ورڈ کہاں سے آتا ہے ڈائلاگس بیسیکلی کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے dialogs are just child windows اور چائلڈ ونڈوز جو اسپیسیفکلی یوزر سے کچھ انفارمیشن لینے کے لیے اپیئر ہوں ان کے لیے اکثر ڈائلاگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور ڈائلاگس آپ کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آپ کے ماڈل ڈائلاگس ہیں اور ایک آپ کے موڈ لیس ڈائلاگس ہیں اور اکثر جب ہم ماڈل جب ہم ڈائلاگ کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر ہمارا مطلب ماڈل ڈائلاگ ہی ہوتا ہے modeless dialogs are more like just normal windows جبکہ ماڈل ڈائلاگ آپ کے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ جب وہ ایک بار اسکرین پہ اپیئر ہو جاتے ہیں تو جب تک وہ ڈائلاگ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا ادھر بائی پریسنگ اوکے کینسل اور پریسنگ دا کراس اور کلوزنگ فرام مینیو ان میں سے کسی طریقے سے اگر ہم اس ونڈو کو بند نہیں کریں گے تب تک ہم مین ونڈو کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے موڈ لیس ڈائلگ کی کیا ایگزامپل ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس فوٹو شاپ ہے اور فوٹو شاپ میں آپ نے ڈفرینٹ پیلٹس کھولی ہوئی ہیں یا ڈفرینٹ آپ نے ٹولس کھولے ہوئے ہیں تو اب آپ مین ونڈو سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں بیچ میں اس ٹول کے ڈائلاگ باکس یا جو ٹول کی ونڈو میں سے بھی چیزیں چوز کر سکتے ہیں پھر مین ونڈو پہ ورک کر سکتے ہیں پھر ادھر چوز کر سکتے ہیں یہ موڈ لیس ہیں یعنی یہ ان پہ ادھر آپ اس ڈائلاگ پہ اس چائلڈ ونڈو پہ ورک کریں اور مین ونڈو پہ ورک کریں وہ دونوں ونڈوز ایکولی گڈ ہیں جبکہ ماڈل ڈائلاگ آپ کی مین ونڈو کو بلاک کر دیتا ہے بلاک کس چیز کو کرتا ہے ایکچولی اس کے میسج لوپ کو بلاک کرتا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو ماڈل ڈائلاگ کی کال ہے وہ بیسیکلی بلاکنگ کال ہے بلاکنگ کال کا مطلب یہ کہ جس کسی بھی ایونٹ کے رسپانس میں آپ نے وہ بلاکنگ کال کی اب آپ کا میسج لوپ میں ایک میسج نے بلاکنگ کال کر دی ہے تو آپ کے میسج کیو میں اگلی چیزیں پروسیس ہی نہیں ہو سکتی یہی وہ بلاکنگ کا کنسپٹ تھا جو ہم پہلے بھی ڈسکس کیا بہت شروع میں کہ ہم بلاکنگ کال نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہم اگلے ایونٹس کو رسپونڈ کرتے رہیں لیکن اس کیس میں یہ انٹینڈڈ بیہیویئر ہے کہ ہم نے ایک بلاکنگ کال کی ایک ونڈو آن ٹاپ اپیئر ہوئی جب وہ ڈسمس ہوگی تو ہم میسج لوپ ریزیوم کریں گے تو یہ ونڈو انٹریکٹیو ہوگی اس کا مطلب یہ کہ اگر میری ونڈو پہ ایک بٹن ہے اور وہ سائڈ سے اپیئر ہو رہا ہے میں اسے پریس کروں گا بھی وہ پریس نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ کوئی میسج لسنر ہی نہیں ہے کوئی میسج کیو کو اس وقت لسن ہی نہیں کر رہا ماڈل ڈائلاگس کے اندر کچھ کامن ڈائلاگس ہیں جب ہم کامن ڈائلاگ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ کہ پری ڈیفائنڈ ڈائلاگ باکسز جو ڈبلیو پی ایف بھی نہیں ایکچولی ون تھرٹی ٹو جو بیس آپریٹنگ سسٹم ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے بیس آپریٹنگ سسٹم کے پرووائڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے فار ایگزامپل ہم فائل اوپن کی بات کرتے ہیں فائل اوپن کا ڈائلاگ باکس اگر ہم نے کامن ڈائلگ باکس یوز کیا ہو ہم نے لیٹ سے ونڈوز ایکس پی میں اپلیکیشن بنائی اس وقت فائل اوپن ڈائلگ بڑا سمپل ہوتا تھا صرف ایک لسٹ آف ڈائریکٹری آتی تھی آپ اس میں سے چوز کرتے تھے اب اس میں سرچز اور ونڈوز ایٹ میں اس میں بہت سارے فیچرس آ گئے سیون میں فیچرس آئے یہ سارے کے سارے فیچر کسی بھی پرانی اپلیکیشن کمپائلڈ اپلیکیشن بائنڈری پہ اپلائڈ ہوں گے کیوں کیونکہ اس نے صرف ایک کامن ڈائلاگ انووک کیا ہے اس نے ونڈوز کو کہا ہے کہ مجھے ایک نئی فائل کا ڈائلاگ باکس دے دو جس کا ریزلٹ میں اسے ایک نیا فائل نیم چاہیے یا ایک فائل سیو ایز کا یا فائل اوپن کا ڈائلاگ باکس یا پرنٹ کا ڈائلاگ باکس یہ سارے dialog box common dialog boxes ہیں جو ون تھرٹی ٹو میں اویلیبل ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کامن ڈائلاگ باکس کیسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پرنٹ ڈائلاگ باکس یوز کیا ہے اور یہ پرنٹ مینیو کے کلک ایونٹ کو ہینڈل کیا ہم نے کچھ اپنی انیشیل پروسیسنگ کی امیج کون سا ہے اور پرنٹ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے print dialog P D is equal to new print dialog کیا یہ ہم نے ایک کامن ڈائلاگ باکس کی پرنٹ ڈائلاگ باکس کی کلاس ہے اسے انسٹینشیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جو کی فنکشن ہے وہ شو ڈائلاگ ہے یعنی کسی بھی کامن ڈائلاگ کو اگر آپ نے شو کرنا ہے تو اس کا ڈاٹ شو ڈائلاگ کال کریں گے یہ بلاکنگ کال ہے بلاکنگ کال مینس آپ کی مین ونڈو ان رسپانسو ہو جائے گی اتنی دیر کے لیے جب تک آپ اس پرنٹ کے مینیو سے انٹریکٹ نہیں کر لیتے اگر یہ آپ کو ٹرو ریٹرن کرتا ہے which means user actually print کرنا چاہتا ہے مے بی اس ڈائلاگ باکس میں پرنٹ سیٹنگس چینج کرے وہ ساری چیزیں اس کے پاس سیوڈ ہیں اور وہ ساری چیزیں کہاں یوز ہوں گی جو آپ نے پرنٹ سیٹنگس کی یا کس پرنٹر پہ بھیجنا ہے وہ ایسے یوز ہوں گی کہ اسی کلاس سے پی ڈی سے آپ نے کہا ڈاٹ پرنٹ ویژول یعنی آپ نے اس سے کہا کہ اگر ایکچولی پرنٹ کرنا ہے ٹرو یوزر نے اوکے کیا ہے اور پرنٹ کرنا ہے تو کیسے پرنٹ کرو پرنٹ ویژول کی کال سے پرنٹ کرو اور اسے امیج دیا اور اس ایک فائل نیم دیا جو ہم نے پرنٹ کرنا ہے کامن ڈائلاگس کی طرح کسٹم ڈائلاگس ہیں یعنی اگر آپ یہ جو ونڈوز کے predefine dialog boxes use کر رہے ہیں تو ان کو ہم کامن ڈائلاگ باکسز کہتے ہیں اور جو آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں انہیں آپ کسٹم ڈائلاگ باکسز کہتے ہیں custom dialog boxes they are just like Windows مطلب وہ ان کے یوز کی بیسس پہ ہم انہیں ڈائلاگ باکس کہہ رہے ہیں لیکن ادروائز وہ ایک بالکل نارمل ونڈو ہیں جس طرح مین ونڈو ڈر سیمبل تھی ہم کسی ونڈو ڈیرائیوڈ ایک بنائیں گے ڈفرینس کیا ہوگا کہ ہم ونڈو کو شو کرنے کے لیے شو کال کرتے ہیں اور شو کی کال جیسے ہی ونڈو شو ہوتی ہے ساتھ ہی ریٹرن کر جاتی ہے جبکہ ایک ڈائلاگ کو شو کرنے کے لیے ہم شو ڈائلاگ کال کرتے ہیں جو کہ اسے ماڈل بیہیویئر میں شو کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ریٹرن تبھی کرے گا جب ہم when we are done with the dialog box تو شو اور شو ڈائلاگ اور شو ڈائلاگ ہمیں ریٹرن کیا کرتا ہے یہ بیسیکلی ہمیں ایک نلیبل بولین ریٹرن کرتا ہے جس کا ٹرو فالس اور نل یہ تین اس کی آپشنس ہیں ابھی ہم نے پرنٹ ڈائلاگ کے کیس میں دیکھا کہ وہ ٹرو ریٹرن کر رہا تھا جب ہمیں ایکچولی پرنٹنگ کرنی چاہیے تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسٹم ڈائلاگ باکس بنا رہے ہیں تو کسٹم ڈائلاگ باکس میں ہم یہ ڈائلاگ کا ریزلٹ کیسے سیٹ کریں گے ہم ری نیمنگ ری نیمنگ کے لیے ایک ڈائلاگ باکس یوز کرتے ہیں اس کیس میں ہم نے ایک ری نیم ڈائلاگ بنایا نیو ڈائلاگ کر کے اور اسے فائل دی ہے جس فائل کو ہم ری نیم کرنا چاہتے ہیں F dialog dot show dialog true ہے یہ ٹرو کہاں سے آیا ہے یہ بھی ہم بات کرتے ہیں اگر ٹرو ہے تو ہم ایکچولی ری نیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی اس ڈائلاگ باکس میں کوئی اوکے okay بٹن ہے اور اس اوکے okay بٹن کے کلک میتھڈ میں ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں this dot dialog result is equal to true کر دیا تو اگر کسی بھی ونڈو میں ڈائلاگ ریزلٹ کو سیٹ کر دیں گے تو ساتھ ہی وہ اگر ہم نے شو ڈائلاگ سے وہ ونڈو اسٹارٹ کیے تو ساتھ ہی وہ ونڈو کلوز ہو جائے گی تو کسی بھی اگر ونڈو کو ہم شو ڈائلاگ سے یعنی ماڈل بیہیویئر میں اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کب بند ہوگی جب کوئی بٹن کوئی کنٹرول دس ڈاٹ اس کا ریزلٹ کی پراپرٹی سیٹ کرے گا اور وہ ویلیو شو ڈائلگ میں ریٹرن ہوگی ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک دوسرا طریقہ بھی یہ بھی ہے کہ ہم کسی بٹن کی اس ڈیفالٹ پراپرٹی سیٹ کر دیں اگر ہم کسی بٹن کی اس ڈیفالٹ پراپرٹی سیٹ کریں گے تو اس کے پریس ہونے سے ڈائلاگ ریزلٹ ٹرو سیٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی یعنی وہ ڈیفالٹ بٹن ہے تو یہ زیادہ ایزیئر طریقہ ہے جس کے تھرو ہم ڈائلاگ ریزلٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو یوزلی ہم کوئی ڈائلاگ باکس بنائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایک بٹن اوکے okay بٹن ایسا ہوگا جس کی اس ڈیفالٹ پراپرٹی ٹرو ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ ڈائلاگ باکس کلوز ہو جائے گا کلوز ہو کے جو شو ڈائلاگ کی کال تھی وہاں پہ ٹرو ویلیو آئے گی اور وہاں سے وہ آنورڈ پروسیڈ کر سکتا ہے اس میں ہم ایک اور چیز یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے جو مین میتھڈس کی شروع میں بات کی تھی کہ اپلیکیشن کا ایک مین میتھڈ ہے اور اس میں اگر ہم ونڈو کریٹ کریں اور اس ونڈو کا شو میتھڈ کال کریں تو شو میتھڈ تو ریٹرن کر جاتا ہے اور اس کے بعد میسیج لوپ کدھر جائے گا اس کے بجائے اگر ہم مین میتھڈ اس طرح سے لکھیں ایس ٹی اے تھریڈ پہلے کی طرح مین میتھڈ مین میتھڈ کے اندر ونڈو اسی طرح سے نیو کی اور ڈاٹ شو کرنے کے بجائے ہم نے ڈاٹ شو ڈائلاگ کر دیا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ یہ ڈائلگ کی طرح یہ ڈائلاگ کب ریٹرن ہوگا جب وہ ڈائلاگ باکس کلوز ہوگا وچ مینس کہ ہمارا جو مین تھریڈ ہے ڈائلاگس کے کیس میں ماڈل ڈائلاگس کے کیس میں وہ اس شو ڈائلاگ کی کال کے اندر ہے جب کہ نارمل ونڈوز میں شو کے اندر میسج لوپ نہیں ہے اس کے لیے سیپریٹلی ایپ ڈاٹ رن میں میسج لوپ ایڈ کرنا ہوتا ہے شو سے ہمیں کیا بینیفٹ ہے کہ ہم ملٹیپل ونڈوز یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل ونڈوز اسکرین پہ شو ہو جائیں گی اور ایپ ڈاٹ رن کا جو میسج لوپ ہے وہ ان ساروں کے لیے ورک کرے گا جب کہ اگر ہم شو ڈائلاگ کرتے ہیں تو شو ڈائلاگ کا میسج لوپ صرف ایک window at a time show کر سکتا ہے وہ صرف اس ایک ونڈو کے لیے میسیجز ہینڈل کرے گا اور آف کورس ڈائلگس کا کنسیپٹ یہ ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آپ ایون مین ونڈو پہ اگر شو ڈائلاگ کریں تو ورک کر جائے گا تھوڑی سی ہم اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ چیز ایڈ کرتے ہیں اباؤٹ پرسسٹنگ اینڈ ریسٹورنگ جو ہماری اپلیکیشن لیول انفارمیشن ہے for example list of favourites یا لسٹ آف بک مارکس یا list of history of actions یہ ساری چیزیں ہیں جو ایپلیکیشن لیول انفارمیشن ہے اس کے سیو ریسٹور کرنے کے کئی طریقے ہیں اسے آپ رجسٹری میں سیو ریسٹور کر سکتے ہیں اسے آپ ایک خود سے ایک فائل کریٹ کر کے سیٹنگس فائل اس میں سیو ریسٹور کر سکتے ہیں ایک انفیکٹ ویژول اسٹوڈیو ایک سیٹنگس کلاس بناتا ہے اور اس کلاس میں ایک اسٹرانگلی ٹائپ طریقے سے آپ چیزیں سیو ریسٹور کر سکتے ہیں جو کہ ایکچولی اسٹرانگلی ٹائپڈ ایک پریفرڈ طریقہ ہے کہ آپ کو ٹائپ انفارمیشن آپ کی لوز نہ ہو لیکن ہم ایک ایگزامپل دیکھنے چاہ رہے ہیں جو انٹرسٹنگ ہے بیکاز وہ ایک ڈاٹ نیٹ کی اسے کہتے ہیں آئسولیٹڈ اسٹوریج اور وہ یوزر کے ڈاکومنٹس فولڈر کے اندر ہی ایک ہڈن فولڈر میں پڑی ہوگی یعنی کسی نئی جگہ نہیں پڑی ہوگی لیکن وہ آئسولیٹڈ ہوگی فار ایوری اپلیکیشن اور اس کے آئسولیٹڈ ہونے کا فائدہ یہ کہ ایون اگر آپ پارشل ٹرسٹ میں چل رہے ہیں تو پارشل ٹرسٹ میں بھی آپ کو یہ اسٹوریج یوز کرنے کی اجازت ہوگی پارشل ٹرسٹ میں آپ آربیٹری لوکیشن پہ ڈیٹا ریڈ رائٹ نہیں کر سکتے فائل سسٹم میں لیکن آئسولیٹڈ اسٹوریج میں آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں ہم بیسیکلی ہوک کریں گے آن کلوزڈ اور آن انیشلائزڈ کے ایونٹس اپلیکیشن لیول کے اور آن کلوزڈ اور آن انیشلائزڈ میں ہم آن کلوزڈ میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ ساری لسٹ فیوریٹس کی سیو کر لیں اور آن انیشلائزڈ میں ہم اسے لوڈ کرنا چاہیں گے ہم نے کیسے کیا ہم نے isolated storage file F equal to isolated storage file dot get user store for assembly تو ہم نے بیسیکلی جو کرنٹ اسمبلی ہے اس کا یوزر اسٹور لیا ہے یوزر اسٹور یعنی اس یوزر اسپیسیفک بھی ہے اور اسمبلی اسپیسیفک بھی ہے دیٹس وائی یہ پارشل ٹرسٹ میں بھی چل جاتا ہے and that's why it's isolated اس کے بعد ہم نے using isolated storage file stream ایک اسٹریم لی اور new isolated storage file stream my file ایک فائل کریٹ کی اور یہ آئسولیٹڈ اسٹوریج کے اندر ہم نے کوئی پاتھ نہیں بتایا جو پاتھ سسٹم ڈیسائڈ کرے گا یوزر کے ڈاکومنٹ فولڈر کے اندر ایک ہڈن فولڈر کے اندر مے بی پرابلی ہماری اسمبلی کا نام ہوگا اور اس کے اندر یہ ڈیٹا پڑا ہوگا اس میں ہم نے یوزنگ اسٹریم رائٹر ایک اسٹریم رائٹر یوز کیا اسٹریم رائٹرس ہم نے شروع میں سی شاپ کی فائل آئیو کے ساتھ یوز کیے تھے اور for each tree view item in favourites items dot item جو ہمارے فیوریٹس ہیں ان سارے آئٹمس کو ون بائی ون ٹریورس کیا اور رائٹر ڈاٹ رائٹ لائن کیا اس کا ٹیگ ہم نے ایس اسٹرنگ رائٹ کر لیا ریڈ کرتے ہوئے آن انیشلائزڈ کے ایونٹس میں ہم نے ایچ اسی طریقے سے آئسولیٹڈ اسٹوریج فائل لی اب کہ اسے اوپن اور کریٹ میں اوپن کیا اس کے بعد ہم نے ایک رائٹر کے بجائے ریڈر بنایا اور ریڈ کرتے گئے لائنس اگر وہ لائن نان نل ہے تو اس لائن کو فیوریٹس میں ایڈ کر دیا اور پھر نیکسٹ لائن ریڈ کرتے گئے یہ دونوں ایونٹس اپنی بیس کلاسز کو کال کر رہے ہیں یہ پلس ایکول سے ہک نہیں ہوئے ہوئے بلکہ یہ یہ پروٹیکٹڈ ممبرس کے اوور رائٹس ہیں تو اس میں ہم نے دو اپلیکیشن لیول ایونٹس کو پروٹیکٹڈ اوور رائٹس سے ہک کیا ہے اور اس میں ہم اپلیکیشن کا ڈیٹا پرسسٹ اور ریسٹور کیا ہے تو یہ ہم نے تین چار ڈفرینٹ ٹاپکس دیکھے ہیں جو اپلیکیشن لیول کے ہیں اپلیکیشن کلاس سے ریلیٹڈ ہیں ونڈو اور ڈائلاگس اور ڈائلاگس کے اندر کامن ڈائلگس اور کسٹم ڈائلاگس کی بات کی ہے اس کے بعد ایک ہم چھوٹا سا ٹاپک اور ٹچ کریں گے جو اگین اپلیکیشن لیول کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپلیکیشن ایکچولی ڈپلوائے کیسے کریں تو ڈپلوائے میں ہمارے پاس یوزلی دو آپشنس ہیں ایک کلک ونس اور ایک نارمل انسٹالر کلک ونس ایک نیور ٹیکنالوجی ہے نارمل انسٹالر میں آپ کے پاس ایک جس طرح ایم ایس آئی ایک انسٹالر فائل آتی ہے آپ انسٹال کرتے ہیں وہ آپ سے آپشنس پوچھتا ہے اگر آپ انسٹالر بنانا چاہتے ہیں تو ایون آپ ویژل اسٹوڈیو میں پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اس پروجیکٹ ٹائپس میں ایک پروجیکٹ ٹائپ آتی ہے کہ آپ انسٹالر کا پروجیکٹ بنائیں اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کون سی فائلس کہاں پلیس ہوں اور یوزر کو کیا ڈائلاگ باکسز دینے ہیں کیا آپشنس دینی ہیں بہت ساری کسٹمائزیشنس کر سکتے ہیں ایک نیور آپشن ہے کلک ونس کی جسے آپ بلڈ اور پبلش مینیو سے چوز کر سکتے ہیں اور ایک کلک ونس انسٹالر بنا سکتے ہیں دونوں کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں جو Windows installer M S I کے بینیفٹس ہیں ان میں آپ کسٹم یو آئی شو کر سکتے ہیں لائک like آپ ایک end user license agreement show کر سکتے ہیں آپ کے پاس کنٹرول ہے کہ فائلز ایکچولی کہاں انسٹال ہوں آپ آربیٹری کوڈ لکھ سکتے ہیں آپ گلوبل اسمبلی کیش جو گیک ہے اس میں شیئرڈ اسمبلیز انسٹال کر سکتے ہیں آپ کام کمپوننٹس رجسٹر کر سکتے ہیں فائل ایسوسیشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈاٹ ٹیکسٹ فائل ہمیشہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ کھلے آپ آل یوزرس کے لیے انسٹالیشن کر سکتے ہیں اور آپ ایون سی ڈی سے بیسڈ انسٹالیشنس بنا سکتے ہیں جب کہ اگر آپ کلک ونس بنائیں گے تو آپ کے پاس کافی ساری چیزیں ریسٹرکٹ ہو جائیں گی آپ سنگل یوزر انسٹالیشن کر رہے ہوں گے لیکن جو بینیفٹس ہیں آپ بلٹ ان سپورٹ آپ کے پاس آئے گی آٹومیٹک اپڈیٹس کی اور roll back to previous versions کی آپ کے پاس ایک go way experience like web like experience آئے گا یا آپ ایکسپلسٹلی چاہیں تو اسٹارٹ مینیو اور کنٹرول پروگرام کی پینل لسٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپلیکیشن ہے چلائی when you are done with it you are done with it اور ادروائز آپ کی اسٹارٹ اور کنٹرول پینل کی لسٹ میں آ جائے آپ کی ساری فائلز ایک آئسولیٹڈ ایریا میں ہیں یعنی ایک اپلیکیشن ایون آپ کو شیئرڈ چیز گیک میں نہیں انسٹال کر رہے آپ کو جو بھی اسمبلیز چاہیے وہ ایک آئسولیٹڈ ایریا میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی دوسری اپلیکیشن پہ افیکٹ بہت ہی منیمل ہوگا اور دیٹس وائی اس کی انسٹالیشن کلین ہوگی انلیس کہ آپ کی ایک normal full trust app execution کے دوران بہت کچھ کر سکتی ہے تو ایگزیکیوشن کے دوران اگر وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ چیزیں کریٹ کر دے تو وہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں لیکن انسٹالیشن کے دوران جو بھی ہوا ہے وہ بڑا کلینلی ان انسٹال ہو سکتا ہے ڈاٹ نیٹ ایکسیس سیکیورٹی کو آپ لائک پارشل ٹیسٹ میں بھی رن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سنگل یوزر سپورٹ کرنی ہے یہ ساری فیسلٹیز آپ کو کلک ونس سے ملتی ہیں تو یہ ساری ڈسکشن تھی اپلیکیشن لیول کی نیکسٹ ٹائم ہم ایک new type of applications discuss کریں گے it's not really a new type it's sort of a feature of a window navigation based navigation based کا کنسیپٹ یہ کہ آپ ایک ونڈو میں کام کر رہے ہیں بیکاز آف سم ایکشن اسی ونڈو کے اندر آپ کو ایک نئی یو آئی ملتی ہے اسی پہ آپ کو فار سم ایکشن کو ایک نئی یو آئی ملتی ہے آپ اسے بیک کر سکتے ہیں پچھلے یو آئی پہ واپس آ سکتے ہیں فار ایگزامپل اس قسم کی انٹرفیس آپ کو انٹرنیٹ ایکسپلور میں ملے گا آپ کو فوٹو براؤزنگ اپلیکیشنس میں ملے گا اور بہت ساری اس طرح کی اپلیکیشنس ہیں جو نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں بہت ساری موبائل اپلیکیشنس نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں because of the small screen اسی اسمال اسکرین میں انٹرفیسز آتے ہیں and then you can go back to the interfaces اور basically navigation based applications popular ہوئی ہیں موبائلس اور ٹیبلیٹس کی وجہ سے تو نیکسٹ ٹائم ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایک نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کلاسز انوالوڈ ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ